شعبہ نے خبر دی حشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ انصاری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو یہ الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو پینتالیس